اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی افقہ قولی اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون آمين يا رب العالمين آج کا جو ٹاپک ہے وہ جادو کی حقیقت اصل میں کیا ہے اور کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کی کیا احتیاط کرنی چاہیے اور اس کا جو شرعی علاج ہے وہ کیا ہے تو یہ مین ہمارا رہے گا اور بھی بیچ میں اور کئی چیزیں ہوگی لیکن یہ ہماری مین بات ہوگی جادو جو ہے نا وہ حقیقت میں ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ جادو کو نہیں مانتے کہتے کہ یہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا بس ایسی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں شعبے بازیاں ہوتی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایکسٹریم پہ جاتے ہیں یا تو بالکل بھی ماننے ہی تیار نہیں ہوتے وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ ذرا کچھ ہو گیا تو کہتے ہیں جادو ہو گیا ذرا برتن گر گیا تو جادو ہو گیا پانی گر گیا حد سے تو جادو ہو گیا تو وہ بھی ایکسٹریم پہ جاتے ہیں تو جادو کی ویسے بھی حقیقت ہے لیکن ایکسٹریم پہ نہیں جائے کہ ہر چیز ہو جائے تو جادو ہی ہو ضروری نہیں ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ فزیکل کچھ پرابلم ہوتے ہیں میڈیکل پرابلم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کسی کو فزیکل پرابلم ہو مینٹل پرابلم ہو کسی وجہ سے تو وہ کچھ نشانی ایسی بھی ہوتی ہے جو فزیکل مینٹل پرابلم جو ہوتے ہیں ان میں اور جادو کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سملر ہو سکتی ہے سیم ہو سکتی ہے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہر چیز جادو مجھے میرے اوپر جادو ہو گیا مجھے نظر لگی ہے یا مجھے آج سے بھی بیماری ہے یہ بار بار شک نہیں کرنا چاہیے ہاں یہ ہے کہ صحیح میں کسی کسی کو جادو ہو جاتا ہے تو یہ حقیقت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم کیا چیز ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہو سکتا ہے تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا اب اتنی بڑی اسٹوری وہ سب میں شیئر نہیں کروں گی آپ سب کو پتہ ہے کیا ہوا تھا بس میرا یہ جو لیکچر دینے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر نہیں کی جاتی سوشل میڈیا پہ تو وہ بھی آپ کو بتاؤں سامنے لا کے رکھ دوں کہ کیا چیز ہوتی ہے باقی کی چیزیں آپ کو کتابوں سے بھی اور کئی سوشل میڈیا پہ ملیں گے وہ پوری اسٹوری آئے گی کہ آپ سے وسلم پہ کیسا جادو ہوا اس کے بعد ایک چیز یاد رکھیں جب آپ سلم پہ جادو ہوا تھا تب سور فلک اور ناس یہ ریویل ہوئی تھی تب وہ وہی کی گئی تھی اور جادو جو ہوا تھا اس میں گیارہ گرہ لگائی گئی تھی الیون ناٹس تھے اور اگر آپ کاؤنٹ کریں گے سورہ فلک اور ناس تو اس میں بھی ٹوٹل گیارہ آیتیں ہیں تو جیسے جیسے پڑھتے گئے سورہ فلک اور ناس ویسے ویسے گرہ کھلتی گئی تو یہ ہمارے لیے ایک سولوشن دیا ہوا ہے ویسے اور بھی سولوشن ہے ہمارے لیے اس لیے کسی نے بھی ڈرنا نہیں چاہیے کہ جادو ہو گیا کچھ ہو گیا اور اب میں کیا کروں کیونکہ اتنے ڈپریشن میں آتے ہیں کہ ایسی حالت ان کی خراب ہو جاتی ہے کہ بالکل وہ گھر میں نہ باہر کچھ نہیں کر پاتے تو یہ یاد رکھے کہ جادو ہوتا ہے لیکن ہر چیز میں شک نہیں کیا کرے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے جادو کے بارے میں کئی ایک حدیثیں آئی ہوئی ہیں اب صحیح بخاری اور کئی ایک حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچوں تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے وہ سات جو ہلاک کرنے والے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے پہلی بات یہ تو سبھی کو پتہ ہے اور اس کے فوراً بتایا کہ جادو کرنا اور بھی جو دوسری چیزیں بھی آئی ہوئی ہیں لیکن ہمارا فوکس اب جادو کے اوپر ہے تو امیجیٹلی دیکھیں شرک کے بعد کس کی بات کی ہے جادو کرنے کے بارے میں کہا گیا کہ جادو کرنا یہ سات ہلاک کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے کتنی خطرناک بات ہے کہ کوئی کسی کے اوپر جادو کرے یا کروائے آج ہمارے یہاں یہ کتنا کامن ہو گیا ہے ٹرینوں کے اوپر یا کہیں اور جگہ پہ پوسٹر لگائے ہوئے رہتے ہیں کہ محبوب تمہارے قدموں میں یعنی محبت کا جادو اور اس کو برا نہیں سمجھتے وہ سمجھتے کہ اچھی چیز ہے جیسے میاں بیوی میں محبت دلانے کے لیے کوئی جادو کرتا ہے کہتا ہے یہ کالا جادو نہیں ہے یہ تو محبت کے لیے کیا گیا ہے اسے برا نہیں سمجھتے محبت کا ہو یا نفرت کا ہو جادو وہ جادو ہوتا ہے وہ کیسا بھی جادو ہو تو اس سے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہنم میں لے کے جانے والا ہے اگر کوئی جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے کسی پہ جادو کرنا یا کروانا یہ سب حرام میں آئے گا ناجائز میں آئے گا بھلے ہی وہ اچھے کے لیے کر رہے ہو کسی کو محبت یعنی کسی کی محبت بڑھانے کے لیے ہسبینڈ وائف کی محبت بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے لیے تو وہ بھی جادو میں ہی آئے گا ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے تو یہ بہت بڑی یعنی کبیرہ گناہ ہے اور جو جادوگر ہے اس کی سزا بھی بتائی ہوئی ہے ایک تو ایک آخرت میں تو جہنم تو جہنم ہے ہی اور دوسری چیز جو حکمران اگر مسلمان ہے کسی کنٹری کا تو اس کو کہا گیا کہ اس کا قتل کیا جائے جادوگر کا کیونکہ پورا معاشرہ اس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے اور سب کو نقصان دے رہا ہے اسی لیے جو حکمران ہوگا وہ جو مسلمان حکمران ہوگا اس کنٹری کا وہ اس کو قتل کرے گا یہ بہت بڑا گناہ ہے جادو کرنا کروانا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ جادو کر دیتے ہیں انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ جادو کرتے ہیں اور کیسے احتیاط کرنا چاہیے یہ ساری باتیں انشاءاللہ شیئر کریں گے